الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان احسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون مسند احمد کے حوالے سے ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں یہ حدیث یقیناً ایک مشہور حدیث ہے آپ نے سنی ہوگی پڑھی ہوگی اس حدیث سے ہمارے بعض احباب غلط مفہوم لے کر اپنے ایک غلط عمل کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں میں اس مغالطے کو دور کروں گا اور اس حدیث سے اور جو مسائل نکلتے ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا میں چاہتا ہوں کہ پہلے وہ حدیث آپ کو سنا دوں حدیث یوں ہے حدیث کے راوی ہیں وائل بن حجر رضی اللہ عنہ نام یاد رکھنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں ویل بن حجر کے متعلق بہت ساری باتیں بتاؤں گا انشاءاللہ یہ کون تھے کہاں کے رہنے والے تھے اور ان کے بارے کیا کہا جاتا ہے کہتے ہیں مسجد نبوی میں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا مجھے اچانک حیرت ہوئی حیرت کس بات پر ہوئی از جا یقود آخر ایک آدمی آیا اور اس آدمی نے ایک دوسرے آدمی کو باندھا ہوا تھا اس طرح جکڑا ہوا تھا جس طرح ایک شریر جانور کو جکڑ دیا جاتا ہے ایک تو ہے خالی جانور کو باندھنا نکیل ڈال دینا گلے میں رسی ڈال دینا اگر شریر ہو جانور شرارتی ہو اس کو کس طرح باندھا جاتا ہے شریر جانور کی طرح اس نے ایک آدمی کو جکڑا ہوا تھا اور جکڑ کر نبی علیہ السلام کے پاس لے آیا میں نے زندگی میں کسی آدمی کو اس طرح جکڑا ہوا نہیں دیکھا تھا مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یار یہ کون ہے کیوں جکڑ کر لایا ہے مجھے تو بڑی حیرت ہوئی وائل بن حجر کو حیرت کیوں ہوئی یہ در حقیقت عرب کا رہنے والا نہیں تھا یہ تھا یمن کا رہنے والا وائل بن حجر یمن سے آیا تھا اور یمن کا بھی شہزادہ تھا شہزادہ تھا ایک شہزادہ یمن سے آیا نبی علیہ السلام کے پاس یہ خود کہتے ہیں سن لینا کہ میں ایک سال پہلے آیا تھا ایک سال پہلے آیا تھا اور تھا بہت جلدی میں نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی متاثر ہوا کلمہ پڑھا مسلمان ہو کر پھر میں یمن چلا گیا تھا اور تمام مکاتب فکر کا اس بات پر اتفاق ہے آپ سمجھنا سب کا اتفاق ہے چاہے وہ مالکی ہوں شافی ہوں حملی ہوں حنفی ہوں سب کا اتفاق ہے کہ ویل بن حجر ویل بن حجر نے اسلام قبول کیا تھا نو ہجری میں نو ہجری میں اسلام کی کیا تھا یہ چلا گیا اگلے سال آیا اب اب یہ کون سی ہجری ہے یہ دس ہجری ہے سمجھنا اب یہ دس ہجری میں وقت نکال کر آیا کھلا وقت نکال کر آیا مسائل معلومات کروں گا خاص طور پر ویل بن حجر کہتے ہیں مجھے فکر تھی کہ میں نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کی نماز کے طریقے کو نوٹ کروں ابو دود میں آتا ہے یہ ویر بن حجر کہتے ہیں جب میں آیا مدینے میں آیا تو شدید سردی کا موسم تھا صحابہ کرام نے شالیں اور چادریں اوڑھی ہوئی تھی بن حجر کہتے ہیں مجھے حیرت ہوئی حیرت یوں ہوئی کہ چادریں اوڑھی ہوئی ہیں نمازیں پڑھ رہے تھے لیکن جب رکو میں جاتے رکو سے سر اٹھاتے چادروں سے ہر ہاتھ نکالتے اور دین کرتے تھے شالوں سے ہاتھ نکال کر رفع دین کرتے تھے بہرحال یہ ایک دوسری حدیث تھی اور اسی حدیث کو غلط ثابت کرنے کے لیے جو غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے میں اس کو لاؤں گا لیکن یہ میری پچھلی باتیں ذہن میں رکھنا لو جی اس آدمی نے ایک شخص کو جکڑا ہوا ہے رسیوں کے ساتھ باندھا ہوا ہے اور نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا ویل بن حجر ہیں میں بیٹھا دیکھ رہا ہوں میں نے زندگی میں انسانیت کی ایسی تسلیل نہیں دیکھی تھی یہ ایک عجیب نقشہ تھا میرے لیے لیکن میں خاموش ہوں کیونکہ نبی علیہ السلام کے پاس لے آیا ہے آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو جکڑا ہوا تھا اس نے سر جھکایا ہوا ہے وہ کیا کرتا سر جھکایا ہوا ہے پریشان کھڑا ہوا ہے جس نے جکڑا ہوا تھا اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاضا ہا قلع یہ میرے بھائی کا قاتل ہے اس نے میرے بھائی کو قتل کیا ہے اچھا تیرا بھائی قتل ہو گیا ہے جی ہاں اس نے قتل کیا اس نے قتل کیا جکڑے ہوئے شخص سے نبی علیہ السلام نے پوچھا ہوں یہ کیا کہہ رہا ہے کیا تو نے اس کے بھائی کو قتل کیا ہے کالا نام اس نے کہا جی ہاں اس کا بھائی میرے ہاتھوں قتل ہو گیا ہے اس کا بھائی یقیناً میرے ہاتھوں قتل ہو گیا ہے نبی علیہ السلام نے پوچھا کئی فا قتل تو ہو یار اس کا بھائی تیرے ہاتھوں کیوں قتل ہو گیا کیا معاملہ ہوا کیا ہو گیا اس نے کہا کہ کون تو آنا واہ ہوا کون تو آنا وہ ہوا نختبس من شاجا اس کا بھائی میرا یار تھا میرا دوست تھا سارا دن ہم جنگل میں بکریاں چراتے تھے وہ اپنی بکریاں لے آتا میں بھی اپنی بکریاں لے آتا سارا دن اور پوری زندگی ہم نے ایک ساتھ بکریاں چرائی ہیں پرانی دوستی تھی اچھا ٹھیک ہے آج ہم بکریاں چراتے رہے آج بھی مل کر بکریاں چراتے رہے اس کے بعد ایک درخت تھا اس درخت کے قریب ہم اپنی بکریاں لے گئے میرے ہاتھ میں بھی کلہاڑی تھی اس کے بھائی کے ہاتھ میں بھی کلہاڑی تھی درخت کے ایک طرف وہ کھڑا ہو گیا دوسری طرف میں کھڑا ہو گیا اور درخت کی ٹہنیوں کو کاٹ کاٹ کر بکریوں کے آگے پھینکتے رہے جو ایک کھلانے پلانے کا انداز ہوتا ہے بس اسی دوران باتیں بھی کرتے رہے باتیں بھی آپس میں کرتے رہے باتوں کے دوران اس کے بھائی نے ایک سخت ایک گھٹیا جملہ مجھے کہا ف سبانی زبانی یہ الفاظ ہیں حدیث کے فبانی فخ زبانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی مار دے مجھے غصہ نہیں آتا غلطی ہو گئی تھپڑ مار دے میں برداشت کر لیتا ہوں لیکن میں گالی برداشت نہیں کرتا مجھے کوئی گالی دے نا گالی میں یہ برداشت نہیں کرتا اس نے مجھے ایک گالی دی چونکہ اسلام میں گالی دینا منع ہے اس نے مجھے ایک گالی دی اس گالی پر میرا دماغ گھوما مجھے غصہ آیا میں نے وہیں سے چھوڑ کلہاڑی اس کو دے ماری چلو کلہاڑی میں نے کہا لگ جائے گی اس کے کہیں کو زخم آئے گا یہ ٹھیک ہو جائے گا لیکن اتفاق سے وہ کلہاڑی اس کی گردن میں جا کے لگی اور وہیں وہ مر گیا مر گیا تو اس کا بھائی یوں میرے ہاتھوں قتل ہو گیا ہے بس پھر وہ بندہ خاموش ہو گیا نبی علیہ السلام سمجھ گئے کہ حقیقت کیا ہے سمجھ آ گیا آپ کو بات اب چونکہ دین اسلام میں مقتول کے ورثاء کے لیے تین آپشن ہیں چاہے قتل کے بدلے قتل ایک شکل یہ ہے ایک آپشن یہ ہے قتل نہ کرے بلکہ دیت لے لے مسائل حل ہو جائیں گے مرنے والے کے خاندان کے ایک سو اونٹ ہیں اگر کم از کم پچاس ساٹھ ستر ہزار کا ایک اونٹ ہے تو سو اونٹ ساٹھ ستر لاکھ کے ہو گئے سو اونٹ یہ آپشن ہے یا ایک شکل یہ ہے کہ چلو یار غلطی ہو گئی میں اس کو معاف کرتا ہوں لیکن ذرا غور کرنا نبی علیہ السلام نے ترتیب کیا رکھی اس ترتیب کے ذریعے در حقیقت نبی علیہ السلام مقتول کے اس وارث کو اصل میں غیر محسوس طریقے سے کہنا چاہتے تھے کہ یا تو معاف کر دے لیکن آپ نے یوں نہیں فرمایا اس کو معاف کر دے لیکن آپ چاہتے تھے کہ یار اس کو معاف کر دیا جائے لیکن نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا اب سنیے حدیث کے الفاظ فرمایا نمبر ایک آپ نے فرمایا اطاف یہ یقیناً اعتراف کر چکا ہے اب گواہوں کی ضرورت نہیں ہے یقیناً تیرا بھائی اس کے ہاتھوں قتل ہو گیا ہے یہ خود اقراری ہے اب آپ نے فرمایا اطاف و ان ہو اگر چاہے تو تو اس کو معاف کر دے اب پہلے آپ نے معافی کو پیش کیا آخر بھی نہیں لایا اس کو اشارہ دینے کے لیے کہ یا تو اس کو معاف کر دے اگر تو چاہے تو اس کو معاف کر دے کال اس نے کہا نہیں اللہ رسول میں اس کو معاف نہیں کرنا چاہتا اس کا دماغ گھما ہوا تھا بھائی قتل ہو گیا تھا وہ بہرحال ایک دیہاتی شخص تھا اس نے کہا نہیں کیونکہ نبی علیہ السلام نے حکم تو نہیں دیا تھا کہ اس کو معاف کر دیں حکم نہیں دیا تھا آپ نے لیکن آپ نے اشارتاً یہی کہا فرمایا اگر تو اس کو معاف کرنا چاہے تو معاف کر دے کال اللہ اس نے کہا میں اس کو معاف نہیں کرنا چاہتا نے سما عطا خصوص دیا تھا اگر تو اس کو معاف نہیں کرنا چاہتا ٹھیک ہے تجھے حق حاصل ہے معاف نہ کر اگر دیت لینا چاہے تو دیت لے لے نبی علیہ السلام نے قاتل کی پوزیشن معلوم نہیں کی کہ کیا پوزیشن ہے آیا دیت دینے کی پوزیشن بھی ہے کہ نہیں لیکن چونکہ نبی علیہ السلام کا ایک مزاج تھا ایک مزاج تھا وہ یہ اگر اس طرح کا کوئی نقطہ آتا اور دیت کی ہمت نہ ہوتی تو نبی علیہ السلام اپنی جیب سے دیتے تھے اپنی جیب سے دیتے تھے بیت المال سے دیتے تھے کیونکہ نبی علیہ السلام قتل کو پسند نہیں کرتے تھے کہ ایک تو ہو گیا دوسرا نہ ہو نبی علیہ السلام رحمت عالمین ہیں انتہائی مہربان ہیں امت کے ہمدرد اور خیر خواہ ہیں آپ نے پوچھا ہی نہیں اس کی پوزیشن ہے کہ نہیں آپ نے فرمایا تھا خود دیا تھا اگر تو دیت لینا چاہے تو دیت لے لے کالا لا اس نے کہا میں نے دیت نہیں لینی مجھے کچھ اونٹ وونٹ پیسے ویسے نہیں چاہیے اب آخر میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اتقتلہو اتقتلہو کیا تو بھائی کے بدلے اس کو قتل کرنا چاہتا ہے کالا نام اس نے کہا جی ہاں جی ہاں میں چاہتا ہوں یہ بھی قتل ہو جائے اب آگے دیکھیں نبی علیہ السلام جب حکم جاری کرتے تو ہر آدمی کو اختیار نہیں تھا وہ کسی کو قتل کر دے اور مسجد نبوی میں ایسا نہیں ہوتا تھا بلکہ ایک میدان تھا جہاں حد لگائی جاتی تھی چور کو زانی کو قاتل کو جہاں حد لگائی جاتی تھی وہ ایک میدان تھا پھر اعلان ہوتا تھا لوگوں اپنے کاروبار چھوڑو سب میدان میں آؤ آج ایک قاتل کو قتل کیا جائے گا ایک زانی کو حد لگائی جائے گی چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا لوگوں کاروبار چھوڑ کے آؤ لوگ جمع ہوتے تھے یہ تھا انداز لیکن چونکہ اس قاتل کے قتل کرنے میں نبی علیہ السلام خوش نہیں تھے آپ سوچیں آپ خوش نہیں تھے آپ نے نہ یہ حکم دیا اس کو میدان میں لے جاؤ نہ نبی علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ لوگوں کو جمع کرو نہیں بلکہ نبی علیہ السلام نے اس شخص سے کہا بھائی اس کو تو نے جکڑا ہوا تو ہے جکڑا ہوا تو ہے لے جا اس کو لے جا اور کہیں جا کر اس کو قتل کر دے یہ بھی آپ کی ناخوشی کا اظہار تھا لے جا اس کو اور باہر باہر جہاں کہیں ہم سے لے جا اس کو دور لے جا اور کہیں اس کو درخت کے ساتھ باندھ کر اس کو قتل کر دے جا تجھے حق حاصل ہے یہ بھی ناراضگی تھی وہ سمجھ جاتا لیکن اس دیہاتی کو یہ بات بھی سمجھ نہیں آئی دیہاتی تھا سمجھ نہیں جذباتی تھا اس نے پکڑا اور لے کے چلا گیا جب وہ مسجد نبی سے باہر چلا گیا پتہ نہیں کہاں چلا گیا نکلا تو صحابہ کرام جو بیٹھے تھے نبی علیہ السلاۃ والسلام نے ان کو فرمایا ان آفا ان ہو یبو بیس میں ہی مرنے والا تو مر گیا اس کا یہ جو بھائی ہے یہ بھی کوئی متقی پرہیزگار نہیں ہے گناہوں میں لت پت ہے گناہوں میں لت پت ہے اگر میرے اشارے کو یہ سمجھ جاتا فقاہت یہ بھی ایک نعمت ہے فقاہت سمجھ اگلے کی بات کو سمجھنا تہ تک جانا یہ ایک نعمت ہے جو ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتی اگر میرے اشارے کو یہ سمجھ لیتا اور فوراً یہ معاف کر دیتا تو میں محمد گواہ بن جاتا تو میں اس شخص کا گواہ بن جاتا جس کا میں گواہ بن جاتا اس پر جنت واجب ہو جاتی اور خالی کے معاف کرنے پر اس کے ساری زندگی کے گناہ زنا بھی ہیں چوریاں بھی ہیں ڈکیٹیاں بھی ہیں بدکاریاں بھی ہیں سارے معاف ہو جاتے ہیں لیکن یہ نہ سمجھ سکا نبی علیہ السلام نے یہ بات بیان کی حدیث میں آتا ہے ایک نوجوان صحابی بیٹھا تھا اس کا نام حدیث میں نہیں آتا کہ وہ کون تھا ایک شخص تھا وہ ایک دم اٹھا اور اس نے محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں کیوں اٹھا ہوں اٹھا کسی کام کے بہانے سے وغیرہ وہ اٹھا اور مسجد سے باہر نکلا اور اس نے پھر دوڑنا شروع کر دیا اس آدمی کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا آخر کار وہ پہنچا اس نے دیکھا ایک درخت کے ساتھ اس نے اس کو باندھا ہوا ہے آپ سننا اس نے جا کر اس کو کہا جب تو مسجد سے باہر نکلا اس آدمی کو لے کر تیرے پیچھے نبی علیہ السلام نے ہمیں ایک حدیث سنائی ہے وہ گناہ گار بھی تھا سمجھ بھی کم تھی لیکن کلمہ گو تھا کلمہ گو تھا گناہوں میں لت تھا لت پت تھا جذباتی بھی تھا نبی علیہ السلام سے فیصلہ کرا کے لے گیا ڈائریکٹ قتل نہیں کیا ٹھیک ہے اشارہ نہیں سمجھ سکا لیکن تھا مسلمان کلمہ پڑھنے والا اس نے کہا میرے بعد نبی علیہ السلام نے کیا حدیث سنائی ہے تمہیں اس نے کہا جب تم باہر نکلے اس کو لے کر تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان آفا ان ہو یبو بھی اس میں ہی اگر یہ میرے اشارے کو سمجھ لیتا اور اس کو معاف کر دیتا تو ایک تو یہ ہے کہ آج کی تاریخ تک اس کی زندگی کے جتنے گناہ سے سب دھل جاتے میں اس کا گواہ بن جاتا جنت اس پر واجب ہو جاتی اس نے کہا نبی علیہ السلام نے یہ بات میرے بات بتایا میں کی ہے اس نے کہا جی ہاں حدیث میں آتا ہے اس شخص نے اس جکڑے ہوئے شخص کو جکڑی ہوئی کنڈیشن میں وہیں چھوڑا اور پھر چھلانگ لگائی دوڑتا ہوا نبی علیہ السلام کے پاس آ گیا نبی علیہ السلام بیٹھے ہیں ساتھیوں کے ساتھ آ کر اسے سلام کیا اور کہنے لگا آپ نے میرے بعد یہ حدیث بیان کی ہے ایک شخص آ کر مجھے کہہ رہا ہے تو میں نے کہا آپ سے پوچھ لوں براہ راست آپ سے پوچھ لوں آپ فرمایا جی ہاں میں نے یہ حدیث بیان کی ہے فرمایا اچھا پھر گواہ بن جائیں میں نے اس کو معاف کر دیا یہ تو تھی حدیث اس حدیث سے بہت سارے مسائل پیش کرنے تھے لیکن وقت کم ہے لیکن کچھ نہ کچھ بتاؤں گا انشاءاللہ پہلی بات جو اس حدیث کو بنیاد اور بیس بنا کر غلط مفہوم لے کر اپنے غلط عمل کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ کیا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ ویل بن حجر کہاں کے تھے یمن کے یمن کے شہزادے تھے یمن کے شہزادے تھے میں نے آپ کو بتایا کہ نو ہجری میں مسلمان ہوئے کوئی اختلاف نہیں اگلے سال آئے دس ہجری چونکہ وائل بن حجر کی بیان کردہ حدیثیں نبی علیہ السلام کی زندگی کی آخری حدیثیں تصور ہوتی ہیں آخری حدیثیں کیوں اس لیے کہ دس ہجری کی یہ حدیثیں ہیں اور گیارہ کی شروع میں اللہ کے نبی فوت ہو گئے ویر بن حجر کی حدیثوں اور نبی علیہ السلام کی وفات کے درمیان صرف اڑھائی مہینے کا وقفہ ہے کتنا اڑھائی مہینے کا گویا نبی علیہ السلام کی زندگی کی آخری جو حدیثیں ہیں ان کے راویوں میں سے ایک ویل بن حجر بھی ہیں اب وائر بن حجر کی حدیثوں میں سے ایک حدیث جس کو کوئی ضعیف ثابت نہیں کر سکا وہ یہ ہے کہ میں جب آیا سردی کا موسم تھا سردی کا موسم تھا صحابہ کرام کو میں نے دیکھا کہ چادریں شالیں اوڑی ہوئی ہیں نماز پڑھ رہے ہیں لیکن جب رکوع میں جاتے رکوع سے سر اٹھاتے تو اپنی چادروں میں سے ہاتھوں کو نکالتے اور رف دین کرتے تھے اب پتہ چلا نبی علیہ السلام کے زندگی کے آخری عمل میں سے ایک عمل رف دین بھی ہے یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ نبی علیہ السلام شروع میں کرتے تھے بعد میں نہیں کرتے تھے رف دین شروع میں کرتے تھے بعد میں نہیں کرتے تھے منافقین بت لے کر آتے وغیرہ وغیرہ یہ جو بولا جاتا ہے اور یہ جو کہا جاتا ہے نبی علیہ السلام سے ثابت کرو آپ کی زندگی کے آخری دور میں رفر دین ہو تو محدثین یوں ثابت کرتے ہیں کہ ویل بن حجر کون ہیں ان کی بیان کردہ حدیثیں یہ نبی علیہ السلام کی زندگی کی آخری حدیثیں ہیں آخری دور کی حدیثیں ہیں جس سے ثابت ہوا نبی علیہ السلام کا آخری عمل یہی ہے رف الدین کرنا شروع میں تھا بعد میں چھوڑ دیا یہ جھوٹ ہے اب ہمارے بعض مہربانوں نے پہلے تو کوشش کی کہ اس حدیث کو غلط ثابت کریں رف الدین والی حدیث کو وی بن حج والی ہم ثابت کریں کہ یہ حدیث ضعیف ہے ثابت نہ کر سکے تو اب کیا کریں تو پھر انہوں نے کہا در حقیقت یہ جو حدیث ہے اس کے راوی ہیں وائل بن حجر جو ایک جنگلی آدمی تھا پڑھو ان کی کتابیں اور یہ ذمہ دار اسٹیج ہی نہیں ہے یہ ذمہ دار اسٹیج کے ساتھ ساتھ یہ ممبر مجھے اللہ کی توفیق سے سونپا گیا ہے ذمہ داری کے ساتھ وائل بن حجر کے بارے انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا وہ ایک گمار تھا وہ ایک جنگلی انسان تھا ایک جنگلی آدمی کی بات بیان کرے اس کی بات میں کتنا وزن ہو سکتا ہے لہذا ان کے ہاں چونکہ اصول ہے اگر صحابی بھی ہو غیر فقی ہو غیر فقی ہو جس کے بارے معلومات ہو اس کی بات میں وزن نہیں ہے تو پھر اس کے مقابلے میں اگر امام کا قول بھی آ جائے اس حدیث سے وہ قول افضل ہے اور کہا جنگلی ہونے کی دلیل کیا ہے مسند احمد کی جو حدیث پوری آپ کو سنائی ہے اس میں تو ذکر ہے وہ کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھا تھا ایک جنگلی آیا ایک دیہاتی آیا دوسرے کو باندھ کے لایا میں نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھا تھا اس میں وہ بن حجر کے جنگلی ہونے کا کیا دلیل ہے اس کے دیہاتی ہونے کی کیا دلیل ہے وہ تو کہتے بیٹھا تھا اس حدیث سے غلط مفہوم لے کر کہا وہ ایک جنگلی انسان تھا نبی علیہ السلام کے ساتھ آ کے بیٹھ جاتا اور جنگلی لوگ آتے ان کی باتیں ان کو پسند آتی کتنا بڑا الزام ہے کتنا بڑا جھوٹ ہے ایک غلط بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے تو یہ ایک غلط فہمی ہے جو پھیلائی جاتی ہے میں نے آپ کو واضح کر دیا باقی اس حدیث سے تو بہت سارے مسائل ثابت ہوتے ہیں نمبر ایک مسئلہ اختصار کے ساتھ بتاؤں یہ بھی ثابت آتا کہ شریعت نے کہا ہے ان نہ شیطان لکم ادوبن فتح خزو ہوا اللہ فرماتا ہے او لوگو شیطان تمہارا دشمن ہے دشمن سے کبھی خیر خائی کی امید نہ رکھنا یہ تہ میں لگا رہتا ہے اب دو دوست تھے کیسے ٹو میں لگا زندگی بھر ایک ساتھ بکریاں چلاتے رہے شیطان نے کیسے ایک نقطے پر لڑایا اس کو مروا دیا نبی علیہ السلام کا فرمان ہے روزانہ جب صبح ہوتی ہے صبح ہوتی ہے تو شیطان اپنے چیلوں کو جمع کرتا ہے صبح ہو گئی شیطان اپنے چیلوں کو جمع کرتا ہے اور کہتا ہے وہ لوگو وہ میرے وفادارو صبح ہو گئی انسانیت جاگ گئی اٹھ گئی جاؤ پھیل جاؤ اور ان کو گمراہ کرو یہ کرو وہ کرو کوئی کارنامے کرو اور سنو جو سب سے بڑا کارمان کارنامہ کر کے لائے گا میں اس کو اپنے ہاتھ سے تاج پہنوں گا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ چیلے پھیل جاتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ایک چیلا آتا ہے اور آ کر کہتا ہے میں ایک گھر گیا میاں بیوی میں بڑی محبت تھی بڑا پیار تھا ایک دوسرے کی جدائی برداشت نہیں تھی میں نے دونوں کے دلوں میں نفرتیں ڈالی جھگڑا کھڑا ہو گیا اور میں اس وقت تک ان کے گھر سے نہیں نکلا جب تک خامد نے بیوی کو طلاق نہیں دی آپ مجھے شاباش دیں اور تاج پہنائیں یہ حدیث ہے شیطان کہتا ہے تو نے بہت بڑا کارنامہ کیا ہے لیکن اتنا بڑا کارنامہ نہیں کیا کہ میں تجھے تاج پہناؤں طلاق تو ہو گئی گھر تو اجڑ گیا لیکن اس کو بھی کہیں سے بیوی مل جائے گی اس کو بھی کہیں سے اندھا کانا خامد مل جائے گا گھر ان کے کہیں نہ کہیں یہ بات ہو جائیں گے اتنا بڑا کام نہیں ہے کہ میں تجھے تاج پہنوں دوسرا آتا ہے میرا یہ کارنامہ تیسرا آتا ہے یہ کارنامہ ٹھیک ہے تاج نہیں بنا سکتا ایک شیطان آتا ہے اس کا ایک چیلا آتا ہے اور کہتا ہے دو بھائیوں میں بڑی محبت تھی ایک دوسرے پر قربان جاتے تھے میں نے دونوں کو لڑا دیا ایسا لڑایا ایک نے دوسرے کو قطر کر دیا اس نے کہا ہاں یہ کام ہے اب بھلے ان کی آپس میں برادری کی صلح بھی ہو جائے جو مر گیا ہے وہ واپس نہیں آئے گا جو مر گیا واپس نہیں آیا یہ کام ہے پھر شیطان اٹھتا ہے اس کو تاج پہناتا ہے اس حدیث سے ہمیں یہ بھی نقطہ ملا شیطان دشمن ہے اس سے بھلائی کی امید نہ رکھنا تباہیاں کرتا ہے ایک تو تجھے بھی سمجھ آیا اس حدیث سے اس میں بہت سارے نکات ہیں لیکن وقت کی پابندی یہ بھی میری ایک مجبوری ہے ایک نقطہ صرف آخری بتاتا ہوں آخری ذہن میں دس بارہ نقطے تھے لیکن ایک نقطہ آخر بتاتا ہوں اور وہ کیا ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہوا آدمی کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو لیکن ایک مسلمان جو ہے سب کچھ ہوتا ہے سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ متبع رسول ہوتا ہے نبی علیہ السلام کی حدیث پر جان نچھاور کرنے والا ہوتا ہے حدیث کے مقابلے میں جو حدیث اس کو سمجھ آ گئی اس نے پڑھ لی سمجھ لی سن لی دماغ میں آ گئی اب وہ اس کے مقابلے میں پہاڑ کھڑا کر دو کسی قبول نہیں کرتا سارے جذبات تھے غصہ تھا لیکن جو ہی اس کے کان میں نبی کی حدیث آئی سارے جذبات کو بالائے طاق رکھ کر نبی کے فرمان کو سینے کے ساتھ لگا کر کیسا عمل کیا کیسا عمل کیا اللہ ہم سب کو ہی متبع اصول بنا دے اقول کو لہٰذا واحد اللہ ان الحمد للہ نحمد ونستعین ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فعیناصر الکلام کلام اللہ و خیر الحدی حد محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر العمور مداسات و کلّہ مد بدا وک اللہ بدعۃ وک اللہ طلعۃ الفار ایک تو ساتھی ایک ساتھی کا ذکر ہے اس کا آج آپریشن ہے دعا کریں اس کو اور باقی جتنے مریض ہیں مرد ہیں یا عورتیں ہیں گھروں میں ہیں یا ہسپتالوں میں اے اللہ سب کو صحت کام ہوں اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کو پریشان دور فرما اے اللہ ہمارے جتنے دینی بھائی دینی بہن دنیا سے چلے گئے ہیں اے اللہ انہیں معاف فرما ان کی قبروں کو منور فرما دے ان پر اپنی رحمت نظر فرما ایک اعلان ہے کہ یہاں مسجد کے ساتھ متصل جو ایک مرکز بنا دیا ہے مرکز اصحاب القاف الاسلامی صبح کو ماشاءاللہ کلاسیں شروع ہوئیں اور بڑی کامیاب ہو گئیں اور ماشاءاللہ اللہ تعداد خوب بڑھ گئی بچیاں آ رہی ہیں اور ماشاءاللہ اللہ خوب تقریباً پچاس کے قریب بچیاں ماشاءاللہ اللہ صبح کو پڑھ رہی ہیں یہ بہت بڑی تعداد ہے یہ ادارے کی کامیابی ہے اور انتظامیہ کی یہ محنت اور کوشش ہے اللہ رحمت نظر فرمائے اب مزید علاقے والوں کا مطالبہ کہ دوپہر میں بھی کلاس ہونی چاہیے جو بچیاں صبح کو نہیں پڑھ سکتی ان کی کلاسیں دوپہر میں ہوں تو انتظامیہ کی طرف سے ایک پرچی آئی ہے کہ اکتیس اکتوبر سے مانا پیر سے آنے والے پیر سے دوپہر میں بھی دو بجے سے لے کر چار بجے تک یہ کلاس کا اہتمام کر دیا ہے اور ایک اچھی پڑھانے والی استانی انشاءاللہ پڑھائے گی ابتدائی طور پر شروع میں قرآن کلیم کی یہ کلاس ہے اس کی کامیابی پر آگے اس کو بڑھا دیا جائے گا تو جو اپنی بچیوں کو قرآن کریم صحیح مخارج کے ساتھ صحیح تلفظ کے ساتھ صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھانا چاہتے ہیں تو قرآن کریم پڑھیں اور صحیح تلفظ اور ادائیگی کے ساتھ اور صبح میں ٹائم نہیں ہے تو دوپہر کی کلاس میں وہ ضرور اپنی بچیوں کو داخل کریں دو سے لے کر چار تک دو گھنٹے یہ کلاس کا دورانیہ ہے اقول و کو لہٰذا الحمد اللہ